آن دا آف شوگر کین اللہ کی نعمت گنا دنیا کی سب سے زیادہ اگائے جانے والی فصل ہے گنے کی کاشت میں وطن عزیز پاکستان پانچویں نمبر پر ہے گنے کو کھانے اور اس کا رس پینے کے ساتھ ساتھ اس سے گڑ اور چینی بھی بنتی ہے دنیا میں اسی فیصد چینی گنے سے ہی تیار ہوتی ہے گنے کو جس انداز سے بھی استعمال کیا جائے فوائد سے بھرپور ہے کچھ طبی فوائد سنیے گنا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے گنا پیٹ کی گرمی اور جلن کو ختم کرتا ہے گنے کا استعمال گردے کی بیماریوں میں مددگار ہے گنا موٹاپے کے شکار حضرات کے وزن کو گھٹانے کا اہم اور قدرتی ذریعہ ہے گنے کا رس پاکستان کا قومی مشروب ہے جس کو سارا سال اور بالخصوص گرمیوں میں کثرت کے ساتھ پیا جاتا ہے گنے کا رس جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قبض میں اس کو پینا بہتر ہے گنے کا رس دانتوں کی تلاہٹ کو روکتا ہے داخلوں کی قدرتی خوبصورتی کو بحال رکھتا ہے اور ان کو مزید چمکدار بناتا ہے گنے سے تیار کیا جانے والا گڑ قدرتی مٹھائی کے طور پر جانا جاتا ہے موسم سرما میں گڑ کی مانگ بڑھ جاتی ہے گنے سے تیار کیا جانے والا گڑ چینی سے زیادہ مفید ہے جو ہماری طبیعت کو نرم کرتا ہے بلگم کو ختم کرتا ہے اور آدھے سر کے درد کو بھی ختم کرتا ہے گڑ کھانے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں خاصی مدد ملتی ہے اگر طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو تو گنڈیریوں کا استعمال کریں وہ افراد جن کو نیند کی کمی کی شکایت ہے گنڈیریوں کا استعمال ان کے لیے بہت مفید ہے اللہ کریم ہمیں اپنی اس نعمت سے لطف اندوز ہونے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی نبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم